نبی کا مسلمانو ماتم حسین کا زا دارو ماتم حسین کا زا داروکر ماتم حسین کا اور کلمہ نبی کا مسلمانوان کلمہ نبی کا مسلمانو اکر ماتم حسین کا سادارو اکر ماتم حسین کا سادارو اکر ماتم حسین کا سادارو مولا شفیر کو دی سدا اما زہرا کے مرکز سے رخصت ہوا لپ نام خدا دل میں تھی کر بلا دن بھی کرمی کے تھے سات بچوں کا تھا پھر بھی مرنے چلا وہ مسلمانوں ہاں، پھر بھی مرنے چلا وہ مسلمان کرو ماتم حسین کا زادار کرو ماتم حسین کا زادار کرو ماتم حسین کا زادار شوق ہمراہ تھی بیبیاں بیٹیاں نوجوان ساتھ تھے ساتھ تھا بے زباں ہائے کی شان سے وہ ہوئے تیرا وا ایک بیمار لیتی رہی ہچکیاں شور ماتم اٹھا تھا مسلمانوں ہاں، شور ماتم اٹھا تھا مسلمان کرو مرتم حسین کا کرو ہزار حسین کا کرو ہزار حسین کا ہزارو تو محرم کو کر وہ بلا آ گئے القما کے کنارے جو خیمے لگے اشتیا نے کہا آ کے شبیر سے اپنے خیمے یہاں سے اٹھا لیجئے وقت کیا آ گیا تھا مسلمانوں گیا تھا مسلمان کرو ماتم حسین کا زادارو کرو ماتم حسین کا کرو ماتم کا ہزارو حکم کر وہ بلا میں لڑائی ہوئی ساری فوجیں خدا پاک پر سو گئی عائشہ میں غریبہ رہا نہ کوئی فطرت مستقفا سوئے زندہ چلی ننگے سر بی مسلمانوں والے بیوی کر ملتم حسین کا سل ماتم حسین کا حاصل کر ملتم حسین کا بازار کا وہ مرحلہ بیٹیاں تھی محمد کی جب بے ردا گر کے ناکوں سے بچوں کی تھی یہ صدا الوداع مادر غم زدا الوداع آسمان رو رہا تھا رہا تھا حسین کا زادار اگر ماتم حسین کا زادار اگر ماتم حسین کا زادار میرے میری بولی یہ بولیے علی جانتی ہے مجھے شام کی ہر گلی کل تلک شاہ زادی تھی میں شام کی ہاکواؤ کے مجھ کو نہ دیکھے کوئی یہ تھا زینب کا نوحہ مسلمانوں زینب کا نوحہ مسلمان اکرم ماتم حسین کا زادارو اگر ماتم حسین کا زادارو ہزارو ماتم حسین کا زادارو بولے سجاد ہاتھوں میں زنجیر ہے میرے دائی پھکی اب تو تقدیر ہے صبر آل محمد کی جاگیر ہے ہم ہیں آل نبی بس یہ تقسیری ہے کہہ کے یہ رو دیا تھا مسلمانوں کہہ کے یہ رو دیا تھا مسلمان کرو ماتم حسین کا نکاس کرو ماتم حسین کا کرو ماتم حسین کا ہزارو یہ جو ریحان و سرور کی آواز ہے تبا کر وہ بلا اس کی پرواز ہے چودہ صدیوں سے ماتم کا اعجاز ہے ان کے در کا گدا لال شہباز ہے ہے کرم سیدہ کا مسلمانوں کرم سیدہ کا مسلمان کر ماتم حسین کا زادار دارو ماتم حسین کا زادار دارو ماتم حسین کا زادار کرما نبی کا مسلمانوں کر م ماتم حسین کا زادارو کرو ماتم حسین کا زادارو کرو ماتم حسین کا زادارو کرو ماتم حسین کا زادارو کرو ماتم حسین کا زادارو کرو ماتم حسین کا زادارو ماتم حسین کا